میر جعفر وقت کا عقل مند انسان تھا وہ بنا کے رکھو ذرا بنا کے رکھو بچ جاؤ بچ گیا مر گیا میر سعد ایک بڑا ذہین آدمی تھا اس سے بھی بنا کے رکھو اس سے بھی بنا کے رکھو منہ میں دو زبانیں رکھو سینے میں تین دل رکھو ہر کسی سے کہو کہ میں تیرا ہوں میں تیرا ہوں تاکہ یہ بھی نہ مارے یہ بھی نہ مارے یہ بھی نہ مارے شیطان سے کہو کہ میں تیرا رحمان سے کہو کہ میں تیرا دجال کے پاس جاؤ تو گردن جھکا دو مسجد میں آؤ تو رب کو سجدہ کر لو گنگا پہ جاؤ تو اسنان کر لو زمزم پہ آؤ تو دعا پڑھ کے پی لو کعبہ شریف میں جاؤ تو رب کو سجدے کرو جب رام کرشن کے سامنے آؤ تو وہاں رام رام کرنا شروع کر دو ایک طرف کہو کہ میں محمد عربی کا غلام ہو اور دوسری طرف جا کے کہو میں گرو گوبند سنگھ کو بھی مانتا ہوں ایک طرف کہو ہم مسلمان ہیں دوسری طرف کہو کہ بش بھی ہمارا یار ہے ٹونی بھی ہمارا یار ہے کولن پاول بھی ہمارا یار ہے واجپائی بھی ہمارا یار ہے ایڈوانی بھی ہمارا یار ہے اچھا یار تو تم نے بہت اچھے پال لیے ہیں دشمن تمہارا کون ہے ملا عمر ہمارا دشمن ہے شیخ اسامہ ہمارا دشمن ہے مجاہدین ہمارے دشمن ہے قربان جاؤں تمہاری یاری پر بھی قربان جاؤں تمہاری دوستی پر بھی جن سے تم نے دوستی کی ہے وہ نہ دنیا میں کام آئیں گے نہ مرنے کے بعد کام آئیں گے نہ تمہارا جنازہ پڑھا سکیں گے نہ تمہیں نہ تمہیں اصال ثواب کر سکیں گے نہ تمہارا کچھ کام کر سکیں گے اور جن سے تم نے دشمنی کی ہے یہ تو رب کے پیارے ہیں یہ تو رب کے محبوب ہے فرشتے زمین پہ اترے ہوئے ان کی حفاظت کر رہے ہیں آسمان انہیں دیکھ دیکھ کے مسکراتا ہے زمین ان پر فخر کرتی ہے قرآن پہ ناز کرتا ہے اسلام اسلام انہیں اپنا بیٹا کہتا ہے تم نے ان اسلام کے بیٹوں سے اپنا رشتہ توڑ دیا